جگ جگ اس وقت ہم کتاب کا صفحہ نمبر 163 163 پر موجود ہیں آئیے شروع کرتے ہیں جگ جگ حضور سفید داڑھی والے بیرے نے کافی کی پیالی میز سے اٹھا کر پوچھا افسر نے کہا لے آؤ کلکتہ میں آتے ہی ٹرام میں اس نے کسی کو پہلی بار جگ جگ کہتے سنا تھا وہ سمجھا کہ ڈم ڈم یا بج بج کی طرح کسی جگہ کا نام ہوگا اب رات کے کھانے پر جب ہوٹل کے بیرے نے پوچھا سوپ حضور تو افضل نے کہا لے آؤ کٹلس حضور لے آؤ سلطانہ پیڈنگ حضور لے آؤ جگ جگ حضور لے آؤ افضل نے سوچا کوئی چینی مٹھائی ہوگی پھر اسے خیال آیا کہ شاید شراب ہو اس خیال سے اس کے رونگٹوں میں کپ کپی سی ہوئی کیونکہ وہ ابھی شراب کو منہ لگانا نہیں چاہتا تھا اس کے دل میں فرشتہ بننے کی خواہش بھی نہ تھی لیکن ہر چیز کے لیے اس نے زندگی میں خاص خاص منزلیں بنا رکھی تھیں مثلا سگریٹ کالج میں کئی بار سگریٹ پینا چاہتا تھا لیکن اس آرزو کی تکمیل کو اس نے ایم اے پاس کرنے تک اٹھا رکھا تھا چنانچہ وہ چار مہینے سے سگریٹ بھی پیتا تھا اور جی بھر کر پیتا تھا اس کی زندگی کی شاہراہ میں اگلی منزل کا نشان قدسیہ کا بام یہی کوئی دو چار ہاتھ دور تھا کیونکہ وہ اس کی منگیتر تھی اور اگلے مہینے کی دس تاریخ کو رواجن اس کی ملکیت میں آنے والی تھی انسان کی تعمیر میں کچھ پوشیدہ رگیں ایسی بھی ہیں جو آرزو ملکیت پر بے اختیار پھڑک اٹھتی ہیں افضل کے پاس روپیہ تھا اور جب بینک کی پاس بک پکار کر کہتی تھی کہ میاں افضل یہ سب روپیہ تمہارا ہے محض تمہارا تو اسے ایک خفیہ تسکین ہوتی تھی اور وہ لمحہ بھر کے لیے جعلی دستخط بنانے والوں کو بھی بھول جاتا تھا لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں جب اس نے ایک چھوٹی سی خوشنما کوٹھی بنوائی تو اس کی پیشانی پر بڑے بڑے حرفوں میں افضل قدا لکھوایا گیا اوپر انگریزی میں نیچے اردو میں جب کوئی راہگیر اچانک اس نام کو پڑھ کر گزر جاتا تو شاید افضل کی کوئی خاموش رگ مطمئن ہو جاتی تھی کہ شکر ہے گزرنے والوں کو یہ دھوکہ نہیں لگا کہ شاید یہ خوبصورت مکان کریم بخش کا ہو یا طوطا رام کا اب اگلے مہینے اس کی ملکیتی جائیداد میں قدسیہ کا لچکتا ہوا چھلیلا جسم بھی شامل ہونے والا تھا قدسیہ کو پا لینے کے بعد افضل کے ارض و سما ایک دھندلی سی افقی لکیر میں کھو جاتے تھے کبھی وہ سوچتا تھا کہ وہ انار کلی میں کپڑوں کی ایک بہت بڑی دکان کھول لے گا کبھی اس کا تخیل قدسیہ کو لے کر تاج محل اور اجنتا آرٹ کی سیاحت کے لیے چل نکلتا تھا بسا اوقات اس کے تصور میں ارغمانی لہروں والے چمچماتے ہوئے پیک گھوم جاتے تھے اصل میں قدسیہ کے بعد افضل کی تمناؤں پر زنگ سا لگ جاتا تھا اور اسے خود محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس کی زندگی اس گرم گرم دہکتے دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح رہ جائے گی جسے پانی میں ڈال کر چھند سے بجھا دیا گیا ہو افضل آوارہ مزاج نہیں تھا وہ آسودہ مزاج تھا آسودگی ساحل کے کنارے بیٹھ کر لہریں گنتی ہے آوارگی ان لہروں کی آغوش میں کود جاتی ہے چنانچہ جب افضل کو معن یہ خیال آیا کہ شاید جگ جگ کسی شراب کا نام ہو تو وہ گھبرا سا گیا وہ ابھی شراب پینا نہیں چاہتا تھا اس کے لائحہ عمل میں شراب کی منزل عورت کے بعد تھی عورت کا وجود قدسیہ کا وجود تھا وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے کائنات میں عورت کا روپ یا تو ماں کا روپ ہوتا ہے یا بہن کا یا بیوی کا وہ عورت کو ایک ساتھ رنگی پتنگ نہیں سمجھتا تھا جو انسان کی زندگی پر کوسے قزاق کی طرح تنی ہوئی ہے جب وہ قدسیہ کو پا لے گا تو سمجھے گا کہ دنیا کے ساتھ اس کا ایک ضروری حساب بے باک ہو گیا ہے یعنی سارے جہان کی عورتوں میں اس کے حصے کا جو ٹکڑا تھا وہ اسے مل گیا افضل نے کبھی کسی سے محبت نہ کی تھی لیکن پیدا ہوتے ہی اسے حق ہو گیا تھا کہ ایک خاص عمر پر پہنچ کے وہ دنیا سے اپنے حصے کی عورت مانگ سکتا تھا ہوٹل کا ڈائننگ روم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا تیز تیز برقی کمکمے جگمگ جگمگ جل رہے تھے افضل کے سامنے والی میز پر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اور ایک جوان عورت بیٹھے ہوئے آئس کریم کھا رہے تھے ایک بیرا بہانے بہانے جھک کر میز کے نیچے دوڑتا تھا ادھیڑ عمر والے آدمی کے گھٹنے جو ان عورت کے گھٹنوں سے ملے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں ایک خاموش تال پر ناچ رہے تھے بائیں طرف ایک بھڑکیلی سی لڑکی بناؤ سنگار کیے بیٹھی تھی اس کے ساتھ ایک میلے کپڑوں والا لڑکا تھا اس کے سامنے چائے کی پیالیاں تھیں لیکن وہ نہ تو چائے پیتے تھے نہ آپس میں بولتے تھے دونوں کی نگاہیں ہال کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھوم رہی تھیں یک افضل کی نگاہیں لڑکی سے ملی وہ جھینپ گئی افضل نے پھر دیکھا وہ مسکرا پڑی اور اس کے سفید دانتوں کی لڑی سرخ ہونٹوں کے درمیان موتیوں کی طرح جگمگا اٹھی وہ دیر تک کننکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے رہے پھر وہ میلے کپڑوں والا لڑکا کسی بہانے اٹھ کر چلا گیا لڑکی نے گول گول آنکھیں گھما کر خالی کرسی کو دیکھا پھر اس نے چائے کی پیالی کو چمچے سے مدھم مدھم سر میں بجانا شروع کیا اس جلت رنگ کی آواز افضل کو اپنی طرف بلانے لگی لیکن اس نے تو گاؤں کی سنسان گلیوں میں بھی کسی اکیلی لڑکی کو کھلے طور پر گھورا نہیں تھا اب اس بھرے ہوئے ہال میں وہ اس اجنبی لڑکی کے ساتھ کیسے جا بیٹھتا اس کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب ہونے لگا جس میں غصہ تھا میوسی تھی عزم تھا شرم تھی لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا وقت کا پنچھی اور دریا کی لہر کسی کا انتظار نہیں کرتے یہی اصول عورت کا ہے افضل اپنے جیب سے اضطراب میں الجھا رہا اتنے میں ہال کے دوسرے کونے سے ایک لڑکھڑاتا ہوا آدمی آیا اور دھم سے لڑکی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا بیلے نے جلدی سے آ کر کھانے کا آرڈر لیا ان دونوں کے گھٹنے میز کے نیچے مل گئے ان کے پاؤں کسی خاموش تال پر ناچنے لگے اور افضل کو بیٹھے بٹھائے یوں محسوس ہوا کہ اس لڑکھڑاتے ہوئے شرابی نے چانٹا مار کر اس کے منہ کا سگریٹ چھین لیا ہے اتنے میں سفید داڑھی والا بیرا دروازے میں نمودار ہوا افضل کو احساس شکست نے اداس کر دیا تھا وہ دل ہی دل میں اپنی کم ہمتی پر شرمندہ ہو رہا تھا اگر جگ جگ کوئی تیز اور تند شراب بھی ہوتی تو اس وقت افضل ضرور دو گھونٹ بھی پی لیتا لیکن جب اچانک سفید داڑھی والے بیرے نے اس کے سامنے شراب کی جگہ ایک چھلکتی ہوئی عورت کو لا بٹھایا تو اس کے قدم لڑکھڑائے ہے جیسے چاند کے لیے ضد کرنے والے بچے کے ہاتھ میں سورج کا دہکتا ہوا الاؤ رکھ دیا جائے اس نے بیٹھتے ہی میز کے نیچے اپنے گھٹنے افضل کے گھٹنوں سے ملا دیے وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا عورت مسکرانے لگی جیسے کہہ رہی ہو میں تمہاری ماں نہیں ہوں بہن نہیں ہوں مجھ سے ڈرتے کیوں ہو وائے میرا بل لاؤ افضل نے زور سے چیخ کر کہا آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس بدتمیزی پر ناک چڑھائے وہ عورت غصے سے کام کر کھڑی ہو گئی اس کے موٹے موٹے نتھنے پھول گئے اور اس نے سفید داڑھی والے بیلے کو قہر آلود نظر سے دیکھ کر کہا تھو غفور چاچا سفید بال ہو گئے تیرے پر آدمی کی پرکھ نہ آئی اب تک اور پھر وہ تیرتے ہوئی مرغابی کی طرح میزوں کے گرد منڈ لانے لگی ایک موٹا سا آدمی وسکی کا گلاس سامنے رکھے اونگ رہا تھا اس نے نیم باز آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا جگ جگ عورت نے مسکرا کر کہا اور پھر وہ دونوں گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کر بیٹھ گئے ہوٹل کے باہر فٹ پاتھ پر ایک نو دس برس کا گول مٹول سا چھوکرا اس کی طرف لپکا گوری بی بی جناب چھوکرے نے افضل کی انگری پکڑ کر پوچھا افضل نے اسے جھڑک دیا کالی بی بی جناب چھوکرے نے دوسری پیشکش کی افضل نے پھر اسے ڈانٹ دیا جگ جگ جناب چھوکرے نے اسرارن کہا افضل نے اسے دھکا دے کر پرے پھینک دیا افضل میں اخلاقی جرت کے ساتھ ساتھ ذرافت کا مادہ بھی انکا تھا منہ وہ اس کول مٹول چھوکرے کو دھکیل کر پرے نہ ہٹاتا من سا لڑکا راہ لپک پر ان کے معیار کا سودا کیا کرتا تھا اس کے بیو پار میں کئی قسم کی جنس تھی کالی بی بی اور گوری بی بی کی رنگت میں امتیاز تھا نسل میں فرق تھا بازار الگ الگ تھے قیمت جدا جدا تھی لیکن جگ جگ ایک بین الاقوامی چیز تھی وہ بنی انسان کی مشترکہ جائیداد ہے جس میں کالے گورے پیلے بھورے کی تمیز نہیں وہ ہر جگہ ہے اور ہر کسی کے لیے ہے ٹوکری میں رکھے ہوئے تربوز کی طرح ہے جس کی ایک پھانک کاٹ کر اسے خفیہ طور پر ننگا کر دیا ہو افضل جس طرف جاتا تھا اس کے سامنے جگ جگ آ جاتی تھی کلکتے کی ساری شاہراہیں ایک ہی منزل پر مل رہی تھیں ٹیکسیوں میں جگ جگ تھی رکشاؤں میں جگ جگ تھی گھوڑا گاڑیوں میں جگ جگ تھی وہ سسراتی ہوئی خوبصورت ساڑیوں میں تھی جس نے رنگ برنگ فراک پہنے ہوئے تھے وہ عظیم و شان کمروں میں تھی وہ خوشنما پردوں کے پیچھے تھی وہ جہاں کہیں بھی تھی جو کچھ تھی ٹوکری میں رکھے ہوئے تربوز کی طرح تھی جس کی ایک پھانک تراش کر اسے خفیہ طور پر ننگا کر دیا ہو وہ ایک لدی ہوئی ٹرام میں پھانس کر کھڑا ہوا تھا اس کے پہلو میں ایک نازک سی لڑکی تھی جس کے تراشے ہوئے بال پھولوں کی طرح مہک رہے تھے جب ٹرام رکتی تھی تو ہر حج کولے کے ساتھ اس لڑکی کا سارا بوجھ افضل کے کندھوں پر آ گرتا تھا اور اسے یوں محسوس ہونے لگتا تھا جیسے عطروں میں بسا ہوا ریشم کا تھان اس پر ڈال دیا ہو وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگتا کہ ٹرام قدم قدم پر رکے اسے گام گام پر ٹھوکنے لگیں اور پھر وہ کسی دوسرے ٹرام سے ٹکرا کر ٹوٹ جائے جیسے تارے ٹوٹتے ہیں لیکن دعا منوانے کے لیے بھی ہمت درکار ہے ٹرام گرگڑاتی بھاگی جا رہی تھی ایک تند خون نوجوان کھسکتا ہوا آگے بڑھا اور ان دونوں کے درمیان گھس کر کھڑا ہو گیا اب افضل کو شاید پہلی بار یہ تجربہ ہوا کہ ہچکولے لگنے کے لیے ضروری نہیں کہ ٹرام کو جگہ جگہ رکنا پڑے نان سینس اس لڑکی نے غصے سے نوجوان کو ڈانٹا جگ جگ نوجوان نے اس کے کندھے پر تھوڑی رگڑ کے کہا جگ جگ وہ مسکرا پڑی این اس وقت افضل کو سفید داڑھی والا بہرا یاد آ گیا اور پھر وہ بھڑکیلی لڑکی جو چائے کی پیالی پر چمچہ مار کے جل ترنگ بجا رہی تھی لیکن پھر اچانک اسے قدسیہ یاد آ گئی اس نے اپنے آپ کو ایک زبردست گالی دی وہ کلکتے میں شادی کا سامان خریدنے آیا تھا اس کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ وہ ہر راہ چلتی عورت کے قدموں میں پامال ہو جائے اس نے جیب سے چیزوں کی فہرست نکالی اور ایک بہت بڑی دو منزلہ دکان میں چلا گیا یہ دکان کلکتے کی بڑی دکانوں میں سے تھی اس میں مختلف چیزوں کے لیے الگ الگ سیکشن تھے ہر سیکشن میں گاہکوں کی مدد کے لیے آدمی یا عورتیں معمور تھیں اسٹیشنری والے حصے میں خریدار کاؤنٹر پر جھکا ہوا تھا ایک درمیانی عمر کی عورت جس کے چہرے پر جھریوں کی پہلی لہر اٹھنے والی تھی بڑی مستعدی سے چیزیں نکال کر لا رہی تھی رائٹنگ پیڈ لفافے سیاہی اور پھر خریدار نے ادھر ادھر دیکھ کر زیر لب کہا جگ جگ عورت کے سنجیدہ چہرے میں کچھ تبدیلی ہوئی اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مسکرا پڑی ایک خوبصورت اور نوجوان جوڑا سنگار کی المانیوں کے پاس گھوم رہا تھا وہ دھیمی دھیمی آواز میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور ان کی بیتاب آنکھیں ایک دوسرے کو اپنی اتھا گہرائیوں میں ڈبو رہی تھیں تین بے باگ چھوکرے سگرٹ پیتے ان کے پاس سے گزرے انہوں نے بنی ٹھنی ہوئی دلن کو گھور کر دیکھا پھر وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور سگرٹ کا دھواں زور زور سے موم کے ان رنگین مجسموں پر چھوڑنے لگے جو نمائشی ساڑیاں گاؤن اور فراک پہنے کھڑے تھے ان مجسموں کے اعضاء اقلیدس کی شکلوں کی طرح متناسب تھے ان کے انداز میں دنیا بھر کی رانائیوں کو منجمد کر دیا گیا تھا اگر کوئی آرٹسٹ ان کے بدن میں تھوڑا سا لوچ تھوڑی سی حرارت ڈال سکتا تو یقیناً گاؤنوں فراکوں اور ساڑیوں کے ساتھ وہ بھی مہنگے داموں بک جاتے افضل ایک مجسمے کے سامنے کھڑا ہو گیا جس نے سلمہ ستارے والی آسمانی ساڑی پہنی ہوئی تھی وہ اس کے رنگین نقصانوں کو دیکھتا رہا اور پھر ساڑی دیکھنے کے بہانے سے نے مجسمے کی ٹھوس کمر کو زور سے دبا دیا اس کے دل میں ایک زبردست خواہش ابھری کہ وہ لپک کر اس کی موم کی مورت سے لپٹ جائے اور اس کے کانوں میں چیخ چیخ کر کہے جیگ جیگ جیگ جیگ جیگ جیگ کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں عقب سے ایک نوجوان چھوکری نے پوچھا افضل اچک کر ایک طرف ہو گیا اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی فراک والے مجسمے میں یک جان پڑ گئی ہے جی ہاں مجھے کچھ ساڑیاں چاہیے کچھ فراک اس نے جلدی جلدی جواب دیا گھبراہٹ میں وہ اور کوئی بات نہ بنا سکا وہ لڑکی اسے ایک تکونے کمرے میں لے گئی اور الماریاں کھول کھول کر قسم قسم کی ساڑیاں نکالنے لگی افضل کا دل زور زور سے پسلیوں کے ساتھ ٹکرا رہا تھا وہ ساڑیوں کی جگہ فراک والی لڑکی کو دیکھنے لگا لڑکی نے شرارت سے منہ پھلا لیا اور پھر ایک ملائم سی ریشمی ساڑی کے نیچے ان کی انگلیاں اچانک مل گئیں وقت کی رفتار لمحہ بھر کے لیے تھم گئی افضل کے دل کی گہرائیوں سے جگ جگ کے لفظ ایک مستانہ ترنم کے ساتھ ابھرا لیکن گلے تک آ کر اٹک گیا جیسے ناچتے ہوئے کاسا کا پاؤں دھم سے اگال دان میں پھنس جائے اس نے جلدی جلدی ساڑیوں کا پلندہ سنبھالا اور باہر نکل آیا سڑک کے کنارے خالی رکشہ والا پہیے سے لگا اونگ رہا تھا افضل اس میں سوار ہو گیا رکشہ والا ہڑبڑا خوابی کی حالت میں بولا کہاں چلیں گے حضور دھرم تلے حرام زیادہ افضل کڑک کر بولا دھرم تلے میں تیری ماں ہے سالے رکشہ والے نے ایک زور کی جمائی لی وہ ایک سدھے ہوئے گھوڑے کی طرح رکشہ میں جت گیا اب اس کی نیند بھی دور ہو گئی تھی جگ جگ حضور اس نے رکشہ کھینچتے ہوئے پوچھا ہاں سالے ہاں افضل دوبارہ کڑکا جگ جگ ماں نہیں ہے جگ جگ بہن نہیں ہے جگ جگ بیوی نہیں ہے تو کیا جگ جگ سانپ ہے وہ اپنے ڈرپوک ضمیر سے لڑتا جا رہا تھا